اے انسانوں اور جنات کے گروہ اگر تم میں یہ بلبوتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی حدود سے پار نکل سکو تو پار نکل جاؤ تم زبردست طاقت کے بغیر پار نہیں ہو سکو گے